اسلام کی ارلی ہسٹری میں ایک واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں غزل خندق اس میں کوئی غزبہ یا وار نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا نام بھرا تاریخوں میں آتا ہے غزبِ خندق تو یعنی بیٹل آف ٹرینچز تو بیٹل تو نہیں تھی وہ لیکن کتابوں میں لکھا رہتا ہے ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ سے بارہ ہزار کا لشکر چلا رہا ہے مدینہ حملہ کرنے کے لیے تو مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تین سو میل کا ہے ظاہر ہے کہ پیدل چلتے ہیں وہاں سے لوگ تو پہنچنے میں تو بہت ٹائم لگے گا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ وار نہ ہو ٹکراؤ نہ ہو تو مدینہ کی سچویشن اس زمانے میں ایسی تھی کہ تین طرف سے وہ گھرا ہوا تھا یعنی گھنے ایک ایک طرف گھنے درخت کھجوروں کے تھے ایک طرف پہاڑیاں تھیں اس طرح تین طرف سے کھلا ہوا تھا وہ سامنے سے اسے کھلتا تھا اب تو ایسا نہیں ہے تو آپ نے سامنے والے حصے میں خندق کھودی یعنی ٹرینچ تو جس زمانے میں خندق کھودی جا رہی تھی تو لوگ عملاً کا محصور ہو گئے تھے ایک سیج کی حالت تھی سیج یعنی مدینہ کے اندر سیج کی حالت میں باہر آنا جانا بند تھا کیونکہ ہر وقت ڈر تھا کہ وہ پہنچ جائیں وہ لوگ تو ایک مسلمان جو کہ ظاہر کے صحابی بھی تھے تو اتنا پریشان ہوا اتنی پریشانی وہاں تھی اس کا ایک نمونہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا پریشانیاں تھیں ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ کان محمد الید انا کلا کنو کسرا و قصر واحدنا لا یا من الغائت یعنی محمد یہ وعدہ کرتے تھے ہم سے کہ تم کو کسرا اور قصر کے خزانے ملیں گے اور یہاں یہ حال ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے بھی باہر نہیں جا پاتے حاجت جس کہتے ہیں اس کے لیے باہر نہیں جانے کا موقع نہیں تو کیسا حال ہو رہا ہوگا اس وقت تو اس طرح کی شکایتیں لوگوں نے کیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے بہت ہی ایک انوکھی بات کہی بہت کی بات کہی آپ نے فرمایا کہ اللہ شاء اللہ عائش اللہ آخرہ فخر اب المہاجرہ اللہ شاء اللہ عائش اللہ آخرہ فخر اب اے اللہ عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے عیش مطلب پیس انجوائمنٹ کمفرٹ خوشی ان سب کے مجموعے کا نام عیش ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے صرف تو مہاجرین کو انصار کو مغفرت فرما تو مغفرت ایک آئیڈیالوجی ہے ایک کانسیپٹ ہے کوئی سمپل چیز نہیں ہے تو مقصد کی آئیڈیالوجی میں ایش ہے نہ کہ ورلڈلی آئیڈیالوجی میں ایش ہے تو دو آئیڈیالوجی ہے یاد رکھیے ایک ایک دنیا کو لے کر کے آپ اپنا نظریہ بنائیں ایک آخرت کو لے کر اپنا نظریہ بنائیں آخرت کی جو آئیڈیالوجی ہے اسی کا نام ہے مغفرت کی آئیڈیالوجی یعنی خدا کا تصور جنت کا تصور فرشتوں کا تصور آبادی زندگی کا تصور وہ سب جڑا ہوا ہے بقف سے تو وہ جو تصور ہے وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس میں جینے سے عیش ملے گا دنیا میں بھی اور خط میں بھی وہ کیا ہے وہ یہی ہے یعنی آج کے زمانے میں کہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میڈ بیڈ دنیا میں عیش ڈھونڈ رہے ہو عیش تو گاڈ بیڈ دنیا میں ہے جو آپ نے فرمایا تھا اس اس وقت جو الفاظ ان الفاظ کو آج کی زبان میں کنورٹ کیجیے آج کے زبان میں تو اس کا یہی ہوگا کہ تم لوگ مین میڈ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہو خوشی خوشی تو گاڈ میڈ دنیا میں تو یہ جو آس پاس ہمارے نیچر ہے وہ کیا ہے وہ آخرت کی جو دنیا ہوگی جنت والی دنیا اسی کا ایک تعارف ہے اسی کا انٹروڈکشن ہے اسی کا ایک ابتدائی تجربہ ہے